کریمہ کے گزارشات پیش کی کی جا رہی تھی اور اور آج کچھ باتیں آپ کو دعا تفصیل معلوم توقع بتا پر کیونکہ میرا سفر ہے یہاں سے لندن طرف اور بقیہ رمضان مبارک نہیں بدائیے مسجد کے رات میں اور تمہارا شام ہو ان تمام مدارس کی کو ہمارے لیے ذریعے نجات بنائے اور یہ کہنا سننا ہمارے ختم ہو ہم پر حجت میں ہو بات اس کو چلنے تھی کہ ہر شخص پر اپنی اسلام لازم اور جب سے جل کے انسان کو خیر سے سے تفریح روکتا ہے ہے ہے نفس شیطان برا ماحول ہے اس سلسلے میں یہ گزارش کی جا رہی تھی کہ ضرورت پڑتی ہے اسلام کی اور اسلام کی کیا شکل کیا صورت اس سے متعلق بہت سے دور بہت سی کام کی باتیں دیکھی نہیں آپ کو آج کے کریمہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ترتیب سے تین چیزوں کا تذکرہ پہلے تو مومنین کا خطاب ہے ایمان کا ذکر ہے اس کے بعد جو کا تذکرہ ہے ایمان میں جان کرتے ہیں اور پھر صحبت صالحین صالحین کا ذکر ہے جو حصول تقوی میں معین ثابت ہوتا ہے کہ اس کو تقوی میں بڑی مدد ملتی آخری ہاں، بات کرنے کی صادقین کی صحبت صادقین عام طور پر زبانوں میں بہت سوچی زبانوں پر جملہ ہوتا ہے کہ پہلے جیسے سائر بندی ہے پہلے جیسے بزرگ نہیں یا بزرگی کو ولایت کو سلاح کے بعد میں سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے وہ دور نہیں ہے حالانکہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے خود تلاوت نہیں ہے اور آیت کریمہ کا حکم باقی منصوب جب نہیں ہے یعنی حکم اس کا اٹھا لیا گیا منسوخ ہو جاتا ہے اور آیت کی باقی منسوخ ہو جاتا ہے اور شریعتوں کا ایک رابطہ یہ ہے کہ جتنا کام انسان کے بس میں ہوتا ہے اتنے ہی کام کو اس کو مقرر کرتے ہیں آدمی کی حیثیت سے اس اس کی کی پوزیشن سے طاقت سے زیادہ کام اس کو نہیں ڈالا جاتا تو جب یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ انسان کے بس میں جتنا ہے سے حکم دیا جاتا ہے تو اگر سچوں کا صارحین کا ہجوم دنیا سے معبول ہو چکا ہوتا ہے یا ختم ہو گیا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ تکلیف والا حساب یعنی جو کام آتی کے بس میں نہیں اس کو حکم کیا جا رہا ہے حالانکہ آپ کا اعلیٰ شان رحیم و کریم ہے کسی ایسی بات کو حکم نہیں ہے معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں صادقین کو حکم ہے صادقین کی مراد اس مقام میں صالحین ہیں سنی کو سمجھ لو غیر میں بزرگ کے چار درجات ہیں اور قرآن زمین میں انہیں کی معیت کو حق کا اعلیٰ دن مانگا گیا ہے فرمایا کہ اس دن اسکرا پر مستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بچلا اس کی رہنمائی فرما اور راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا سراط الدی نام تعالی اور انعام جن پر فرمایا تو فرمایا کہ ہم تعالیٰ ادائی کر دیا انعام اللہ ہمارے من النبیین اس کے لیے رشتہ ہو جائے اس کا بیٹی واحسن ہو جائے یہ وہ ہیں جن کے ہم تعالیٰ نے انعام فرمایا ایک نبی دوسرے صدیق دوسرے فالح شہید و چوتھے فالح اور فرمانا کہ ان کے وفاقت پر ان کا ساتھ بہت اچھا ہے اس کی تعریف کی تو انبیاء اس سلسلہ کی مثال ان سے جو ہے منقطع ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا اور اب کوئی وہی آئے گا نہیں کسی کو اگر سوال ہو جائے اور مسائل مثل قدام کی طرح کے مسائل مثل پنجاب بن جائیں تو وہ اپنی وجہ بنتا ہے باقی اس کے مدو اگر ختم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبا کے معنی آتے ہیں خبر اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے غائب کی خبریں دینا ادھر کی اطلاع دیتا ہے پیغمبر یہی وجہ ہے کہ حواس میں کام کا تعلق غائب سے ہے آنکھوں کے دیکھتی ہے مشاہدات کو احتیاط کو میں نہیں ہے اور کام کا تعلق ہے غیر سے حضرت شاہ نبی صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبیوں میں دو نبیوں کے بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی یا جا چکی تھی ایک حضرت شاہ علیہ تھا جو خطیب ودمیا تھے اور بہت روتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے حق تارا کے سامنے کھڑے ہونے اور پیشی کا انتظار ہوتا ہے تو رونا آتا ہے کثرت سے روتے سے بنائی جا چکی اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی ہو گئی تھی فوج پر اور دوسرا فوج ہے کہ بینائی جا چکی پیغام دے رہی تو پیغمبر نابینا تو ہوئے ہیں مگر کوئی بہرا نہیں ہوا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حواس میں بھی کلام کا تعلق غیر سے ہے اور پیغمبروں کے علم کی بنیاد بھی در حقیقت مغیبات غیر اس وجہ سے کام کا در جا آرات آنکھ سے بڑھ کر ہے اگر کہ لوگوں نے بڑی لطیف دلچسپ بہترین کی ہے بہترین نے کسی نے اس کو ترجیح دی کسی نے اس کو ترجیح دی مگر بار آپ کام کا مطلب آیا اسی لیے گوڑا جو ہوتا ہے تو اس کی قوت ناطفا جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ قوت سانیہ بھی چلی جاتی ہے یا دوسرا علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ ہم تعالیٰ کی رویت نصیب ہو تو کلام تو بغیر درخواست کے سنا ہے مگر رویت درخواست کے باوجود نہیں ہوئی کہ لوگوں نے اس کو بندیرت کی چیز پڑا کے وقت ہے لیکن میں رویت کو میں جانا تو بہت کام بتاؤں بیٹھ سے تو دبا کا مطلوب یہ ہے کہ اس میں خبر دی جاتی ہے یعنی غیر کی خبر نہیں دیتا ہے غیر کیا حال ہے غیر یہ ذاتی جسے ہیں وہ خود غیر جانی ہوتا ہے آپ کی پتن علم غیر بہت اعلیٰ کی خاصیت اور ظاہر بات ہے کہ خبر ہی کے ساتھ تصویر بھی لگتی ہے سن کو کی ہے تو نبی کے ساتھ جس چیز کا جوڑ ہوگا نبا کے ساتھ وہ سن کا جوڑ ہوگا گویا نبوت کے ساتھ سب سے زیادہ طویل جو ہوگا مقامی صدیقیت کا اسی لیے آج ہی جتنے قریب میں ایک مقام پہ لکھا کہ سارے صحابہ صدیق تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ تو گویا بہت بڑا دربار ہے جس میں تمام صدیقین بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر نشین اور کرسی نشین اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو صدیقیت کا ایک مقام ہے اور وہ مقام کا وہ مقام اب بھی موجود ہے اس کے دروازے بند نہیں ہیں ہمارے حضرت مولانا رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بستی میں ایک بزرگ تھے اور بڑے درجے کے شخص تھے سدھی تھے اور بڑے کے لحاظ تھے لوگوں نے ان کی دلاداری کی اور ستایا تو ناراض ہو کر نکل گئے پھر صدیاں جیت گئی بستی میں کوئی سیکھیت پیدا نہیں ہوا تو مقام صدیت سب سے بڑا مقام ہے نبوت کے بیچ میں لوگوں نے مراکز بتانا ہے مگر وہ جاندار رات نہیں تو نبوت اور بہت حضرت نانوتی رحمت اللہ کی یہ ایک علمی درجہ ہے علمی مقام اور شہادت اور فی یہ مقام عمل ہے تو وہ چار قسم کے اشخاص ایسے ہیں جن کی معیت کو قرآن کریم سکھایا کہ ان کا ساتھ مانگا جائے ان کے ان کے راستے کو بڑا چلا جائے ان کو اچھا رستے دیا تو انبیاء کے علاوہ تینوں کی صحبتیں نصیب ہو سکتی ہے کی کی اور جو بعد شہید ہونے والا اس کی شہادت سے پہلے اس کی صحبت اور السلام کی صحبت مانوی رسید ہوتی کی صحبت مثلا حدیث شریف کی مجلس میں بیٹھ جائے تو میرا نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کسی بزرگ مشکل سنت آج وہ ابانی کے پاس بیٹھا ہے تو برا عبد مان سائنی اس کو ایک درجے کا فرق سوگت حاصل ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہرحال یہ چار درجات ہیں اور قرآن کریم میں فرمایا پورا ماں سادین سچوں کا ساتھ اختیار کرو اور نبی بھی صادق ہوتا ہے صدیق بھی صادق ہوتا ہے صالح بھی صادق ہوتا ہے شہید کو صداقت کا درجہ موجود تو صالحین کی اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور پچھلی آیات سے مناسب ہوتی ہے کہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا جو پچاس دن کے سفر پر مشتمل تھا اور ظاہر بات ہے کہ پچاس دن کا جب سفر تھا اور سفر با مشقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت شریفہ کے خلاف ظاہر کر دیا تھا کہ تعلیم جانا ہے جنگ کرنی ہے جہاد ورنہ تولیہ فرماتے جانا ہوتا سر پر نہیں بتاتے ورگوی نانی تو پچاس دن کا سفر تھا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جن لوگوں نے دلچسپی لی وہ مسلمان تھے وہ نہیں بلکہ کچھ منافقین جو ہے وہ تھے کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے بہانہ کرتے اور لوگ اور ان میں کچھ وہ مسلمان بھی تھے جو سچے تھے سادے تھے قسم کی وجہ سے نہیں جا سکے نہیں جا سکے کہ ہم جاؤں کر جاؤں تین شخص حضرت تاب ابن مالک ہے ہلال ابن عمیہ ہے مرارا ابن ربی ہے تین شخص جب غربے سے لوٹتے ہیں نبی کے زمین سے بات میں تو قرآن زمین نے پہلے سے تحریر دھوئی فرمائی کہ لوگ آ کے عمر پیش کریں گے اور بہانے بتائیں گے تو ان کو کہو لا کام دے تو عمر مت پیش کرو اور اگر وہ پھر مرد آپ کو راضی بھی کرے تو ہم تعالیٰ تھوڑے ان سے راضی ہونے والے ہیں ایک وجہ صاف کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ تین وقت ہے کہ جو ایمان کو موجود تھا اگر سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے کسروں کی وجہ سے تو جب واپسی ہوئی قریب سے پچاس روز کے بعد تو لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ کوئی ہیرا حوالہ کر تو بہانا ہو مگر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم جھوٹا عمر بیان کریں گے جانے کے بعد میں صحیح سچی بات نہ کہیں تو ہم تارا اپنے نبی کو باخبر کر دیں گے نبی ہو جائیں گے بدن ہماری تو روبی ابھی ہو جائے گی اس لیے چاہے جو ہو ہر سے باداب ہم کو تو صحیح بات کہیں گے صورت حال انہوں نے آ کر اب تارا کی طرف سے سے معمول ان کا معاملہ مؤثر ہوا ہے وہاں سے ملزام وہاں نے صلاحت ندی بس اور بائیکاٹ کی شکل ہوئی پچاس لوگ تک ان کا بائیکاٹ رہا اور حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات جب گئے تھے تبو یہ سفر پچاس روز کا تھا میں مکان چھوٹا ہے پچاس روز تو ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کا معاملہ پچاس دن کا رہا جب اپنی سنجوا کہ ادھر یہ شکل ہوئی تو ادھر بھی وہ شکل اختیار کی گئی پچاس دن کی جیسے بہت نہ رہا ویسے ان کے لیے بائی کاٹ اور بڑی بے پناہی اور تشویش تھی انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں چور تھا جو وہی سمجھ سکتا ہے شراب کے بندے کو اور اسے جو اندازہ ہوتا ہے کہ شراب میں کتنی قربت ہوتی ہے اور جس نے چوہی بھی کھائی مردوں میں دکھ بند نکلے دردت نہیں میں نے شناسی کو خدا تانا تشید اور جب جو اجرات پیر میں کر کے بیٹھے ہیں ہم وہاں تک بازار میں بیٹھے یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن حدیث کے ادب کے خلاف میں یہاں تو بہت نرم رہا ہوں میرا آدمی مزاج نہیں ہے کہ کوئی معذور ہو تو اس کو ٹھیک ہے پیر لگا کے بیٹھے باقی قرآن حدیث کے ساتھ عیسائی نظام ٹھیک نہیں ہے یہاں تو ممتاز ادب کے ساتھ بیٹھے آئے ساؤتھ افریقہ میں تقریب پیش کرتی ہے کہ وہاں لوگ اس طرح بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے دادا نانا جو ہے بیٹھے ہونے کا یہ غلط بات ہے یا تو اپنے دولت خانے میں تشریف لے جائیے یا احترام سے بیٹھیے قرآن حدیث کے کوئی اور شہر نہیں اور بڑی عظمت کی چیز ہے ہم چاہے اپنے دین بڑھتے ہوئے حماقت ہوگی احترام دلایا چاہیے طلب کے ساتھ پہ چاہیے تو بار بڑا ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ بائیدار پچاس مدرا اس میں حضرت کہاں پر ہار عجیب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا تھا تو جب یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے سلام کرتا اور یہ شکل تھی کہ سلام و سلام کے لیے بڑا کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے نہیں تھا میری طرف ہاں ایک بات تھی کہ جب نماز پڑھتا تو کل پنکھیوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے گئے اور میں سلام پھیرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پھیر دیتے تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے اتنی شاندار وجہ لکھی ہے کہ وہ آگے درد سے اور سونے کے پانی سے جان کی تختی سے لکھنے کے لائق نہیں ہے بلکہ لوہے پن اوپر تارے نظر سے لکھنے کے لائق بات ہے ایسی حکیمانہ بات شاہ سو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں نبی ہوتا ہے متحرک ہوا اخلاق حق تعالیٰ کے اخلاق کو نبی اپنائے اپنا ہوتا ہے اس سے بات ربانی جو ہے اسے اختیار کرنا چاہ کرتا ہے اور حدیث میں ہے نبی کریم علیہ وسلم کا اشارہ کہ نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے بندے پر تو جب رب اکرم کی نظر کرم نظر رحمت بندے پر ہو کہ بھلا پیغمبر نگاہ کیوں نہ ڈالے تو متخلی کے حضرات نہ ہو کر آپ کی بھی نگاہ پڑتی تھی حضرت آپ پر نماز کی حالت میں اور جب نماز سے خرابت ہوتی تو وہ حالت باقی نہیں رہتی تو نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑھ جاتی تو کیسے بڑے لوگ تھے کن حقائق کو انہوں نے سمجھا ہے کھولا ہے ہفتہ اپنے شان شان بدلا کا فرمان لوگوں کو اور ہمارے بزرگوں نے اگر یہ محنتیں نہیں کی ہوتی تو خدا نے بعض والوں کا کیا اثر ہوتا پزاج میں اور شرکیات میں اور خرافات میں اور رسوم میں جو سختیاں بنتی ہے لوگ اس کی سب کہتے ہیں سختی کہتے ہیں مگر بڑا آسان ہے ہمارے بزرگوں کا ورنہ ہندوستان کا اور اس کی برکت سے جہاں جہاں جی پہنچا ہوا ہے نشے کو بچہ ہوتا یہ تو بڑے مقصد ہیں ہمارے جو انہوں نے راہیں ہموار کر دی اور ہمارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کی ہے بچاروں نے رات بھی نہیں کر دی یہی شاہ عزیز صاحب ہیں کہ چودہ قسم کے امراض میں مبتلا تھے جیسا مولانا عبدالحی صاحب نے مدت الخواتین میں لکھا ہے اور کام اجماع کیا ہے کہ حیرت ہوتی بہت حالات میں شاید ان کو بڑے بندے کے شوق ہے تو مجھے یاد آیا ایک دفعہ خاص دیکھا انہوں نے کہ بہت بڑا مجمع ہے اور اخیر میں حضرت عالی کا اللہ علیہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ یہ فقیر لوگوں کو منتشر کرتے ہوئے آگے بڑھا اور پھر میں آپس میں حاضر ہوا حضرت علی کرم اللہ تو میں نے حاضر کیا کہ حضرت آپ سے مجھے کئی سراسل میں اجازت حاصل ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ کے دستے عبد پر بیعت کروں اور بیعت کر جاؤں تو حضرت علی کرم اللہ علیہ نے اپنا دست عبد بڑھایا اور حضرت شاہد العزیز صاحب کو بیعت کرنا باقاعدہ تو بارہ بڑی شان کے شوق سے بہت بڑے آدمی تو کہنے کا منشا یہ ہے شاخاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی متخلف اخلاق اللہ ہوتا ہے اسی کا پڑتوا تو بارہ حضرت کعب ہے ہلال امیہ ہے مرارا ربی بڑی کٹھن گیا زندگی کی اور اور بات تعلیم نماز جمال احمد کا مسدار سے بڑی تھنگی تھی ان پر خیر اس کے بعد بشارت آئی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمانی ظہور ہوا قبولیت کا تو اب یہاں اصل اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہو پورا معاف آ جائے تو تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاد کا موقع ہے تو شریف ہو جائے اسے نہ چھوڑے اور پورا ماں سازتین کا حاصل یہ کہ ان تینوں کے لیے خیر کی شکل اور قبولیت کے توبہ کی شکل اور مقبولیت کی شکل ظاہر ہوئی وہ ان کی صرف بیانی کا اثر تھا سچائی کا اثر اور سچائی ہے اس لیے کہ ان میں صرف تجوی اور چیز کو جو بنی وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ موجود ہے امام غزالی نے وزیر واقع لکھا کہ صحابی تھے جو ابھی ابھی اسلام لائے اور ہلکا بہت اسلام ہوئے ان میں تین خصلتیں عادتیں تھیں کبھی ایک تو کی عادت تھی دوسرے مروشی اور شراب نوشی کی عادت تھی اور تیسرے جھوٹ بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سچائی کی تو کی جھوٹ سے غیر توبہ اس جھوٹ سے توبہ کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں جب شراب پینے کو جیتا تو یہ خیال کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجرا فرما لیا پوچھ لیا تو ہاں کہنے کی ہمت کیسے ہوگی کہ شراب پیے شرابی تو شرم معاف ہو جاتا ہے اول تو سر بسر میں پھر سر شراب میں ممکن نہیں شراب کی اور سر نہ ہو تو تو عمر خواہش ہے اگر آپ نے پوچھا میں نے کی ہے تو کتنی سے کہوں گا کہ میں نے شراب کی اور اگر میں انکار کرتا ہوں تو سچ بولنے کا وعدہ ہے جھوٹ سے تو بات ہی انکار کی گنجائش نہیں اقرار تیرے بس کی بات نہیں تو پھر آخر انہوں نے شراب ترک کر دی برکت ہوئی سچائی کی شراب چھوڑ گئی اس لفظ سے جو پیدا ہوا ہے کہ بدکاری کی جائے بنا مگر مان خیال آئے کہ رسالت میں اچھا اگر سوال ہو گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی غرت تو میں انکار اقرار کرتا ہوں کہ اقرار کی ہمت کیسے ہوگی انتہائی قبی کام ہے انتہائی شن اور برا کام گیا گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان اور اگر جمع کرنے کے بعد پوچھنے پر انکار کرتا ہوں تو آپ کے خلاف ہے بولنے کے لیے میں نے وعدہ کیا تو بچیے تو اللہ کی شان کے جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی اختیار کی تو شراب نوشی سے بھی نجات مل گئی اور اس کے ساتھ بنا کار سے بھی نجات مل گئی یہ ہے تجربہ جو ہے تو ہم تارا فرماتے ہیں سچوں کا ساتھ اختیار پر سار کر دیا تو اس کو بیان فرما کر اس آیت کو ذکر کرنے میں سچ بولنا اور صداقت اور صحیح صحیح بات کہہ دینا ان کے مقبول ہونے کا ذریعہ اور ان کے نجات پانے کا سبب بن گیا اور منافقین بولتے رہے کہتے رہے جھوٹ اور نتیجہ مزرور ہوئے نا مقدور ہوئے اور ان کا پر ہوا تو سزا پر بہت بڑی چیز پھر ایک ہے سبت حال سبت حال کی حقیقت ہے کہ علم بھی صحیح ہو عمل بھی صحیح ہو اور اخلاقی درجہ میں اس کا صحت پر پہنچا ہوا مجبور حالت ہو ایسا آدمی صحیح معنی میں سازی ہو خالی ہاں جی، بورڈ کے لحاظ سے سچا ہو مگر اس کی نگاہوں میں قیامت ہو اس کے فن میں قیامت ہو اس کے معاملات جو ہیں وہ مشتمل ہو اس کو خلوق پر تو ظاہر ہے کہ وہ صادق کو نہیں کہلائے گا بلکہ ایسا شخص کے ساتھ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے تصویر لے کر جا رہے ہے تصویر تو ہے تو ذاتی لسان سے مگر جنگی مارتا ہے تو عمل سے واضح سمجھا جائے گا کہ کوئی آدمی کوئی ہو تو بازار میں جہاں پہنچے ہوئے تو اپنے قول سے اور نشان سے تو داخل ہیں اور بد نگاہی کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے کافی بنا ہوا ہے تو اسلام میں صرف وہ مطلوب ہے جو قوم کے لحاظ سے بھی فیل کے لحاظ سے بھی پر اور حقیقت پر وہی سارے کمالات کا مجموعہ ہے آدھا سے تو اس کا ظہور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام باہر کی اور تمام جو خارجی جتنی نعمتیں ظاہری و باطنی سب کا اجرات وہ کرتا ہے اندر کی صلاحیت نے کرتی آپ دیکھ لیجیے ایک آدمی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے پر اس کے قلب کا اجرات روح کے چلے جانے سے ختم ہے اور اسی کے پیغام سے کان بھی سنتا تھا آن بھی دیکھتی تھی زبان بھی بولتی تھی اور ہاتھ میں حرکت تھی تو وہ برکت تھی اسی اجرات کی روشنائی کی طرف انتخاب کیا آدمی نے تو اس نے کہا کہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ کاغذ کو اتنا خوبصورت بنا دو منقش میری حیثیت ہے کہ میں تو دعویٰ تو بڑھیا جسے کہتے ہیں اس میں بند ہوں یہ تو قلم کی حرکت تھی کہ جس نے مجھ کو منتقل کر دیا یہاں سے کاغذ کرو کاغذ منقش ہو گیا آپ قلم سے پوچھیے قلم کی طرف متوجہ ہوئے تو قلم نے کہا کہ میں تو درخت کی کہیں کی شکل میں لٹکا ہوا تھا میرے بند کنارے پر اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی یہ تو ابن اعظم کے ہاتھوں کی برکت تھی اور انہیں کی حرکت تھی کہ میں کٹا اور چھٹا اور سیلا ہوا چھید ہوا قلم بنا میں روشنائیں منتقل کی کاغذ پر لہٰذا ابن اعظم کے ہاتھوں سے پوچھو تو میں بڑا حل ہوا وہ شاید ابن اعظم کے ہاتھ کی طرف متوجہ ہوا تو ہاتھوں نے کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم نے انگلیاں ہے خون ہے اور ناخون ہے ہماری یہ حیثیت ہے یہ تو حضرت ارادے کی برکت ہے قوت کی برکت ہے انسانی بدن میں پھیلی پڑی ہے تو قوت انسانی سے آپ آدمی قوت کی طرف متوجہ ہوا تو قوت نے بتایا کہ ہم تو ارادے کے ماتے رہتے ہیں اگر ارادہ نہ ہو تو قوتیں چھپی پڑی رہتی ہے اس سے آپ سوال کریں نے قوت ارادی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ارادہ مجبور مطلب تصور بھی نہیں ہو سکتا معقول کا مسئلہ ہے تو ہم تو علم کے چاہتے ہیں کہ علم کی برکت سے علاجے کو حرکت علاجے کی برکت سے جو ہے حکومت کو حرکت پھر ہاتھوں کو حرکت پھر قلم بنا روشنائیں جلائیں اور کاغذ منقش ہو گیا تو علم سے پوچھو جب علم سے سوال کیا تو علم نے کہا کہ میں تو قلب کے اندر موجود ہر روح کے ساتھ ایک بابت ہوئی تھی میری آپ روح سے سوال کیجیے تب مسئلہ حل ہوگا جب روح سے سوال کیا گیا آتما شوق سے تو اس نے کہا کہ میں قلب میں شکیل بھی تھی اور مضمون مگر مجھ میں حرکت حضرت حق کی مشیت اور ارادے سے ہوا ہے اس لیے کہ میرا نام میری حقیقت ہی امر رب ہے میں تو امر رب کے تحت ہوں آپ آنے سے پوچھی تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ منقش اور اس کی معرفت جب اس نے حاصل کرنا چاہی تو درجہ کا درجہ اسٹیج اور اسٹیج کو چلتے چلتے حضرت حق کی معرفت پر پہنچ گیا کہ گویا توحید ہے کہ ہر شہر میں حق کا آنے کی قدرت جلوا رہتی اس سے یہ بھی نکلا کہ وہ قلم اس کو جب چھیدا گیا تو روشنائی ادھر سے کاغذ پر آئی نہیں تقریب تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چارج کیا گیا تو ادھر کے عالم کے علوم پر بھی اثر تھے اور پھر لکھائے ضرورت سے مخلوق تک علوم پہ پہنچے ہیں تو شب کی تجویز ہے حکمت سے کھلا جو نکل آئے تو توحید کی سازش ہے جو تمام علوم کی اثاث اور بنیاد ہے بلکہ مجھے یاد آیا کہ وزیر تھا بادشاہ تھا وزیر بات بھی تو بڑی عجیب بات جماعت احباب کی ہے تو ابھی سے بات کرتے ہیں پائے حق کی ہفتہ اعلیٰ کرنے والی دار ہفتہ اس کا کام یہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کوئی بات پیش آ کرتا کہ اچھا اور اس میں اللہ نے بھی تو ہے ہوں ایک دن بادشاہ سلام پھل کاٹ رہے تھے شوق ہوا انہیں اور کر گئی انگلی تو وزیر بات تین نے کہا کہ اچھا ہوا اس میں اللہ نے بھی کوئی حکمت ہوگی اب بادشاہ نے ایسا کہنا وہ تو کون جو سنتا آتی سے سوگا ہوا بڑوں کا مسئلہ آتا ہے پر لٹا کے وہ چلا دیا حال تو فوراً حکم دیا کہ وزیر کو جیل خانے بھیج دیا ہے وزیر نے کہا کہ اچھا ہوا اس میں اللہ کی کوئی حکمت حکمت ہوتی کم ہے تو مجھے جو پھر وہ فیصلہ تھا اس کو شکار کا شوق ہوا اور اپنے خواص کو لے کر سب اسباب کے ساتھ شکار کے لیے گئے اس کی جان لو کے پیچھے اتنے کا افسر جو اس کو غفلہ غفلت پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے لگ کے دوڑے اور کچھ ایسی شکل ہونے کے ساتھ ہی ان سے بچھڑ گئے اور وہ بچارے پکڑ گئے اکیلے رہ گئے تو کھانا پینا دار سب کچھ ان کے ساتھ رکھے ہیں ڈھونڈتے ہیں ان کو اور ساتھی دے رہے بادشاہ گڑا کرتے ہیں بیچارا تھک تھکا کر پک پکا کر ایک جگہ آ کے پڑ گیا اتنے میں دیکھتے جائیں کہ شیر آیا درجتے برستے شیر کو دیکھ کے ویسے آدمی کا پیتا پانی بتا ہمارے چچا ایک انگریز کے ساتھ شکار میں مچان کو بیٹھا اور شیر نے جو چنگان کی ہے تو بچوں نے اس کو باہر نہ کر دیا انگریز اور اس کی ایسی ہوتی اس نے اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے بچوں نہیں وہی ڈال دی تو انگریزوں کا دور تھا ہندوستان میں ان کا بڑا اور تھا کہ کسی دنیا میں بیج میں دیکھا تو وہ دھو کر لایا اس کو بات آیا تھا وہ رہی تھی آپ کو بھی کھاد میں مل گئی کیونکہ آج بھائی کھاد میں پڑا ہوا تھا پتلوں کے بھرا تھا وہاں پر تو غلط کہنے کا منشا یہ کہ شیر آیا اور کہتا تھا کہ ان کا ناشتہ کر لے بکما بنا لیں گے تو اس نے دیکھا کہ ان کی انگلی کا خون جاری ہے وہ خون اس لیے جاری تھا کہ پھل کاٹتے ہوئے انگلی کر گئی تھی اس پہ وزیر بات الدین نے کہا کہ اچھا ہوا اس میں اللہ نے بھی کوئی حکمت ہو اور یہ شیر کی غیرت کی بات ہوتی ہے کسی اور کے شکار کا ہاتھ نہیں ڈالتا غیرت کی بات اس نے دیکھا کہ کسی اور نے کیا شکار چھوڑ کے چلا گیا سمجھنا علی بادشاہ کرانا تھی کہ واقعی انگلی کٹنا جان بچنے کا سبب بن گیا میرے لیے وزیر بات وزیر نے صحیح بات کہی تھی کہ اچھا ہو اس میں کوئی حکمت ہوگی اندر خاصی حال ہے جس سے صورت حال میں ہم بہت خوش ہوئے محل میں اور حکم دیا کہ وزیر بات وزیر کو فوراً بلایا جائے اب وہ جو آئے تو ان سے کہا بھائی ایسا ہوا باقی تم نے بات صحیح کہی مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب تمہیں جیل میں بھیج رہے تھے تو تم نے اس وقت کہا کہ اچھا ہوا اس میں اپنا نہیں کوئی حکمت ہوگی وزیر نے کہا کہ وہ تو بہت صاف ہے لیکن میں آپ کا وزیر ہوں یقیناً میری شکار میں ساتھ آتا یہ دوسرے آپ سے الگ ہوتا ہے آپ الگ ہوتا سے میں تو آپ کے ساتھ ہی رہتا تو جب آپ کے ساتھ میں رہتا دوسرے پہ چڑھ جاتے ہیں یہ بھی بات ہے تو شیر آ کر آپ کو تو سمجھتا کہ غیر کا شکار ہے دے رہا ہے تو مجھے مسلمان پاتا چاہیے انسان سے لیتا دوسرے پر سڑ جاتے ہیں یہ یقینی بات ہے تو شیر آ کر آپ کو تو سمجھتا ہے کہ غیر کا شکار ہے اتنی خون دے رہا ہے تو مجھے مرد مسلم پاتا صحیح نہ میری آپ تو اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے جیل خانے میں بھیجوائی تو اللہ تعالیٰ کے افغان یا فالما اچھا یا حکومت کی تو بہرحال اچھا کی چیز اندر کا اجراس اور اندر کی شہر ثقافت جب اندر آ جاتی ہے صرف تو سارے اخبار میں صرف کی تحفظ آئی ہوگی تو صادقین کی صحبت کی برکت ہو اسی لیے سید احمد رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجاہد تاکہ شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے تھے کہ جو نفع میرے پاس بارہ سال میں ہوگا وہاں بارہ دن میں ہو جائے گا نفع اور عجیب توحیدی شان تھی کہ جب شیخ کے یہاں پہنچے ہیں جن کی شاہ عبد العزیز صاحب کے یہاں تو مراقبہ شیخ انہوں نے تک تجویز کیا اور میں شرک کی بڑا تھی کہا ہمیں تمہیں دوسرے راستے سے لے چلیں گے اور رات میں اٹھ کے کھڑے ہو کے دعا کرنے کا معمول تھا یہ عجیب گزارے نہیں بن کے بالا فوج اور ان علاقوں میں کچھ دن ایسے گزرے ہیں لوگ بتلاتے تھے کہ خلفائے راجدین کے دور کی جھلک لوگوں کے سامنے آ گئی بڑے درجے کے مخلص تھے اور مجاہد تھے اور عجیب غریب لوگ تھے تو غلط یہ کہ میرے کہنے کا منشا یہ کہ یہ حضرات جو ہے بڑے درجے اور انہوں نے جو ہے بڑا احسان کیا ان حقیقتوں کو کھول دیا تو پھر کی حقیقت سارے اخبار کا خالف ہونا ہے اور توبت تو حضرت شاہ الزیز صاحب کی توبت ہی کی برکت سے صحیح تھا بلکہ کوشیریا میں لکھا ہے کہ صحابہ کے لیے سب سے بڑا شرف یہ کہ حضور کی توبت کرتی ہوگی آپ دیکھیں کسی صحابی کے لیے حضرت مولانا حافظ خالی فلاں فلاں کل بھی نہیں جب تک صحبت اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ جنتا ہے اس کے بعد تک کہ ان کے ماتحت جو ہے وہ تابے تھے ان کے ماتحت تبھی تابے تو آج بھی بھارت میں اس کا اہتمام اگر کل میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کی ملک کی دال برابر ہوتی ہے ہمارا اپنا مزاج یہ ہے ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں کیا ہے ہاں جنید شکریہ خبر جو چاہیں گے اصلاح کرنے کے لیے تب اصلاح ہو تو ویسے جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی بیماری سوچے گہتی مجموعہ ہاں ان آئیں گے بکرا اس کو خلاف سے ہو رہی گولی سلایا جاری ہو تو صورت میں جو اخلاق نہ آ جائے تو میں علاج کروں گا مت یہ حماقت ہر زمانے میں حق تعالیٰ اس کی ضرورت کا نظام کروایا ہے اور آج بھی کا وجود تو صحبت کا اہتمام کریں آپ دیکھ لیجیے جماعتی بھی سارے دوڑتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے شرابی کبابی حالت ان کی تبدیل ہو جاتی گزار نہیں تاریخ ایک ماحول ملتا ہے مگر صحبت کے ساتھ خود بھی کچھ کرنے کی ضرورت ورنہ ہوتا ہے کہ گھر جانے کے بعد پھر جو ہے تبدیلی شروع ہوتی اسی لیے حضرت مولانا اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری چلک فرق کا منشا یہ ہے کہ زندگیوں میں بین آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ وقت لگا کر جب محنت کرے گا اس کے اثرات میں اور اتنے جانے ہیں کہ وقت نہیں ورنہ میں اس کو کھول تھا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ چھ نمبر ہے کیا یہ بہت عجیب و غریب ہے اس میں اور میں سمجھتا ہوں اس پہ وسیع تقریر کی جا سکتی ہے گھنٹوں کی چار چار چھ چھ گھنٹے اس پہ بولا جا سکتا ہے تو حق یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس میں رکھی ہو سب عجیب و غریب چیزیں تاکہ زندگی میں اتنا دین آ جائے تواز بھی آئے گی امجید بھی آئے گی اخلاق بھی آئے گی اخلاق بھی آئے گا تو بڑا صحبت سال عید کا بڑا اثر اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب فتنے اتنے دوڑ رہے ہیں اوڑ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ عمومی شان کی محنت کی شکل پیدا کر دی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں جہاں جی تک ہمارے اتیاس تھا رحمۃ اللہ علیہ اس کی فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ کام ہو تاکہ اور زیادہ نہ پاؤ ایک جملہ یاد ہے کام میں جتنی برکت اور پھیلاؤ ہے یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور لاکھوں کی دعا راہوں کا اثر ہے اور جتنی کوتاہی ہے وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے تو ہر شخص ہر آدمی اپنی کوتاہی کو محسوس کرے اور اس کے جذبے سے آدمی لگے تو ہفتہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی حضرت مولانا انعام خان کام کرتا تم کے جملے سے قتل کرنے بڑا مزیدار تھی فرمایا کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے دین کے ہر آدمی اپنے کو اس کا ذمہ دار سمجھے اگر ذمہ دار سمجھے جمع دار نہ سمجھے تو بات بہت رکھے کہ کہیں مولانا انعام خان کام کرتا تو بہرحال محبت کی ابتدا کے ساتھ ایک دوسرے کی اکرام کی ابتدا کے ساتھ اور دیکھیے کوتاہیوں سے تو کوئی خالی نہیں ہے ہر لائن میں کوتاہیاں ہوتی یہ مٹھائی جماعتیں آباد میں اور گجرات میں اور مختلف جگہوں کو ملکوں میں بیان بھی رکھواتے ہیں مقابلے بھی اور سب اور بہت ساری باتیں کر بھی کرتے ہیں ہم انہیں کہتے مگر اپنائیت کے ساتھ اور محبت کی سنا ہے تو وہ سنتے ہیں چار چار ملکوں کے ہوا کی بات ہوئی رائے پہنچی دلی مرکز پہنچے بہت سارا ہاں انہوں نے تو محبت حکمت کے ساتھ یہ بات کہی جائے تو بیچارے سنتے ہی نہیں مانتے یہ جماعت کے نظام بازوں کے لیے ناگوار ہے مگر اللہ کا انعام سمجھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں امتیاز میں جو کام ہوا ہے امریکن ممالک میں باہر بڑی انہوں نے بچاروں نے محنت کی ہے اور تو انکار نہیں کیا جا سکتا خود انگلینڈ کی فضا کی تبدیلی میں بھی کافی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل اللہ کو قبول فرمانا تو بہرحال صادقین کی صحبت کا اہتمام ہونا چاہیے اور کوئی بھی جا عالم ہے بزرگ ہے بڑا تو اسے پسند یہ نہیں کہ آپ منتظر ہیں جو آج حسن بکری قبر کے ان کے آئے ہیں بادو کی جی تقریر میں نے کہا کہ میں نے دیکھی جب صحابہ مقتدی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام اللہ نے نہیں دیا تعلیم مقتدی تھے تو صحابہ جیسا امام جب تعلیم مقتدی تعلیم جیسا امام اب ہم بیسویں صدی چودہ پندرہویں صدی کے لوگ ہیں جن دن میں عرم بڑا بڑا بلائی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام باہر گستانی سے کم ہو وہ حنیفہ وہ حنیفہ سے کم نہ ہو وہ قید سے کم نہ ہو کیونکہ تو جیسے وہ جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے زیادہ ان کو غنیمت سمجھو کوشش کرو اور میں نے اسی کہا کہا کہ دیکھو نماز میں تو آدمی نیت کرتا ہے اچھی کہ نماز پڑھتا ہوں میں چار ہزار اور ایمان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے اور مصیبت ہے کہ نماز کے بعد امام کے پیچھے پڑ جائے نماز ہاں، کے بعد امام کے پیچھے پڑ جائے نماز میں تو امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ قیمہ کی نصفات سے وہ اپنے مقام کو پہچانے اور مقتدیوں کی بھی حیثیت ہے وہ بھی سمجھے کہ ان کا کیا درجہ ہے یہ دینی مہان یہ بات سنا کے ختم کرتا ہوں میرے حضرت فتی علی اسلام حجر صاحب نے وہ باپ فرماتے تھے اور باقی بڑے آدمی تھے عجیب شخص تھے ہم نے ان کی زندگی قریب سے دیکھی سفر و حضر میں خدا بخشے بہت سے ڈوبنے سے بننے والے بڑے شخص رجالدار تھے تو بارہ فرماتے تھے مؤذن ہونا جو شاہی اور کچھ کرتے تھے اور بھی اضافہ کر دیا کہیں حافظ یہ تو اردا نہیں دیا اور ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرافظ تو ہر تارا اس کا کرم ہے کہ آپ نے یاد کر لیا تو آپ نے بھی حافظ لگے فرمایا پیدا پڑھنا ہو خطر یہ قرآن جب ہم پڑھے تو ہمارے پڑھنے کا اتباع اتفاق اور وہاں کے پڑھنے والے قاری وفتہ آ رہا ہی کرم ہے اس کا کہ قرآن پڑھنے تو کہتے ہیں کہ قاری ہو گیا وہ پڑھ پڑھ لیا ویسی پڑھا تو قاری اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا بھی تو ہم کہا رہا ہے فرماتے ہیں سے اندر مولانا اور ہم مولانا وہی ہے کہ یہ مورتی مولانا تو بہت بڑا شاعر خطاب اکرام کا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ مرشید بھی تو وہی پرندہ ہندو اور وہاں کہ وہی مرشید ہے اب مقامی انسان پر پر کوئی اس اللہ تو میں تو کہتا ہوں بھی وہی ہے چلا مزاج کو واحد نہیں جا رہا میں تو کہتا ہوں مفتی بھی ہم نے کافی بھی ہیں وہی کئی ماہنے ہیں یہ تو شاہی اور خطابات خطاب شاہی ہے تو اس کی قدر یہ کہ جو اہل ہو اس کو کہا جائے جو نہ اس کو بھی کہہ دیا جائے تو اللہ اللہ کے اور جو اندیا ہے ساری دنیا کا جو ہے اس کو پلسوں کہیں نہ ہو سکتا ہوں جس کی آواز میں ہندوستان میں کہتا ہوں کہ اوپر سے بہت تک نہ پہنچ سکے ایسے اور پھر وہ تزارا سسٹم چلتا ہے ماشاء اللہ کو بیچارہ ایسی کہتی ہے بہت سب نے ہم کو دیکھا نہ گیا اس میں تو رسوا ہونا یہ کیا بات ہے کہ وہ دین کا جاری ہے اور اس طرف جو ہے حالانکہ وہ تو ایسا تھا اچھا پھر یہ ہے کہ سب کے سننے پڑ گئی حالانکہ مؤذن جس موقع پر پوزیشن میں اس کو تو ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے شریعت میں کہ وہ سب کو سناتا ہے اسی لیے جب وہ اوپر کھڑا ہوگا دکانوں کی بڑھائی فیکٹریوں کی بڑھائی دنیا کی بڑھائی کھیتوں کی بڑھائی تو پہلے شریعت نے رہا کہ دونوں کاموں میں انہیں ڈال لو تاکہ کسی کی بڑائی سننے میں نہ آئے تم خدا کی بڑائی دنیا کو سنا تم دوسروں کی بڑائی سن کے رہو گے تم بات کیسے پہنچاؤ وہ تو اونچے مقام پہ چڑھنے والا تو سائنس کی برکت سے بچارا گنجا کا کمرے میں بائک کو دے دے ورنہ معذرین کا مقام تو اونچا ہے بہت تو قیامت میں بھی ان معذرین آپ کو اللہ کا آنا کا یہ تو ہر بات منتشر ہو گئی اور لوگ آتا جاتا کہ کیا ہے جہاں جو آ رہے اتر پڑ جا رہا تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ تعلیم کی سہمت اختیار کی جائے اور اپنی اصلاح کی فکر اگر اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے خالی شوق ہے مجھے بولنے کو بلا لیا اس کو جو ہے رکھ دیا کہ وہ جیسے گائے باندھ کے دودھ دھوتے رہو یہ چیز نہیں ہے بلکہ ضرورت اس کی کہ اپنے روز کو سمجھو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے کو اس کا محتاج کرو آپ کسی موڈ کو بلائے کرایہ سمجھ میں نہیں ان میں جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے جو ہے اب بیشہ کو ماں محبت کے خالی شاید کوئی اللہ والا مل جائے گا تو ممکن نقصان ہو جائے سے تو ضرورت ہے اس بات کی بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ صحیح فائدہ حاصل کرو تو فائدہ اب رسم کے طور پر یہ ہے کہ بس ایک لمیٹڈ پلان میں بیان ہونے چاہے چاہے مر رہا ہوں چاہے ختم ہو رہا ہوں نہیں فائدہ اٹھائیں گے بے وقت بھی آپ جہاں طلب ہے تو وہ خود متوجہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیجیے فائدہ اٹھائیے قدر کیجیے اور اپنی اصلاح کی فکر کیجیے تو فائدہ ہو بوجھ ہے رسول حق میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فائدہ ہے اور صحیح بات ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اصلاح کے سب بندے ہیں کچھ پتا نہیں کہ کس حال میں دنیا سے جانا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس گلی میں کب جو ہے زندگی شام ہو جائے گی معلوم کیا حال پیش آئے تو حضرت حسن بکری جو مطالعہ کے بارے میں امام کی آپ میں لکھا ہے پوچھا کیا حال ہے کہا میرا حال پوچھتے ہو میرا حال ایسا ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تو کشتی ٹوٹ جائے اور اس کے تختے الگ الگ ہو جائیں ان تختوں میں سے کسی ایک تختے پر ایک آدمی بیٹھا اور جھنکوجے آ رہے ہیں اور داخل کرا دوں سے ڈر ہے کہ کب ٹوٹ جاؤں تو وہ جس بے چینی بے قراری میں ہوگا کہ کوئی سہارا مظاہر نہیں ہے بختے کو ہوں وہ بھی ادھر میں ڈانا ڈول ہے اور بنا کہ اس سے زیادہ بے قراری کی بہتری نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کرور میں بیٹھے گا معلوم نہیں کیا لگے گی ہم پر اسی جگہ شاخا پر اسی جگہ کہ بزرگوں نے کچھ جوانوں کو دیکھا جو بہت صفائی کے ساتھ ہنس رہے ہیں فرمایا جوانوں کو دیکھو ابھی موت باقی ہے قبر باقی ہے حشر اور جی، آخرت کے مراحل مطلب اور یہ بریکٹ کھلا کے ہنس رہے ہیں تو مسئلہ بڑا اہم اسی لیے بزرگ تھے جوانی میں ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی جس کی وجہ سے اسی کو بنا مجھے بہت اخراج لگا کہ میں نے بات اچھے پسند کے انسانوں کو دیکھا کہ دنیا سے گئے تو ہاتھ مکرا ہو گیا تھا تو خاتمے کی فکر سوال ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے ایک بات سنا کے ختم کر آج بزرگ رو رہے تھے کسی کا حضرت آپ ہوتے کیا رات گناہ یاد آ گئی تو ٹیم کا اٹھایا احضر سارے گناہ خدا کے کے کے ہیں کن بے بے وقع رونا رونا رونا کا کا کا کا بات ہے کہ گناہوں کی کی وجہ سے سے کہیں موت وقت ایمان محروم نہ ہو جاؤں اس اس اور قرار اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح ہم سب ہوتا ہے کسی کسی میں میں میں کمزور زیادہ کم ہر ایک کمی دوسروں کے ساتھ شفت محبت عظمت اور اپنی کا جذبہ جذبات لیکن میری مزیدار کیوں بڑھائیں تیری مارنا اور تیری میری تو گھر بھی دو ہو جائے گا ایک جملہ سنا میرے ساتھ ملتا تھا ان کی فرماتے تھے اور ایک جذب کی حالت میں فرماتے تھے تو خدا کی جتنی نافرمانی کرنا ہو کر لو خدا کی جتنی نافرمانی کرنا ہو کر لو اگر وہ اس کی دنیا کو جہنم نہ بنا دے تب کریں اور آج دنیا جہنم بنی آج بھی باہر سے گھر لاتا ہے تو گھر میں سکون نہیں آپ اپنی جگہ کمپٹیشن نہیں گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ آپ کا ماحول کوئی بہت ملتا نہیں مل سکتا ہم جمع کر کے والے کو تو یہ قروب کے شکار آپس کے اختلافات بدعمی کی نہ ہوتے بد اخلاقی کی نہ ہو سکتے ہر جگہ دیکھیے تنظیموں میں اداروں میں سنستاؤں میں سوسائٹیوں ہر جگہ جو ہے دستوں کے لیے تو تباد ہو اوزیت پہلا آخرت کی فکر اپنے کچھ کو کاٹنے میں اپنی کوتا ہے میں اس اور اللہ کے برائے اپنے دن کے پیدا کر کے دکھا چڑھے ہمیں چھوٹی سی نکال سننے دو آدمی جھگڑ رہے ہیں اور شیر آ جائے تو لیجیے گھبرا کر سارے جھگڑے ختم ہیں تو خدا کی بڑائی اگر آ جائے تو سب جھگڑے ختم ہو جائے اب تارا کے اندر دن میں آئے تو سارے نظار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو پھیلا تقریب فرمائے میری اس طرح کے لیے بھی دعا کریں بہت زیادہ محتاج ہوں ان کے حل شرمندہ ہوں الفاظ نہیں میرے پاس آپ کی دعا کے اللہ کرنا بھی جان انتظام فرما دے تو ہم آئے اور اپنا جو ہے محاسبہ کریں ہم اپنا سروے کریں دیکھیں کہ ہم نے کیا کمزوری یہ ہے سے ان شاء اللہ اب تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوگا اور ہم تعالیٰ میں اپنی رواج دعا رواج سے مالا مال فرمائیں اور دعا کی اپنی بھی نصیب فرمائیں رمضان گزر گیا وقت ہم نے نہیں کیا دنوں کے قدر کی کی کی کی کچھ کچھ کچھ لینے مانگنے کرنے ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے اور جیسے اس نے یہاں جمع فرمایا اپنے بچے جنت سے اجتماع ہمیں نصیب تو اس اس چیز کو بات کے الحمد للہ ربنا آتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا اللهم توفنا مسلمين وارزقنا الصالحين غير خزايا ولا هدام ولا مسلمين اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں مولا آپ کر کفن پہنایا جانے سے پہلے لباس کپڑا پہنا فی الحال آدمی ہو گئے کتنے لوگ پیدا ہوئے آپ نے ہمیں بنایا آپ آپ کا مولا اگر بنا دیتے تو ہم آپ کا کیا بنا آپ کا احسان ہے بنایا آپ نے اور ایسا ناٹک پہ العالمین آپ کا وہ عذاب کے پہاڑ جس کا سہارا تمام مذہب پورے ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے رخ ہے نہیں کیا ہمارا انجام ہوگا ہمارے جو آئندہ خبروں میں پہنچ بہت مرو مٹیوں کے نیچے ہم مسائل دنیا سے جاتے ہیں جس کی گرما ہے اور گرما سوتا ہے اپنے سائن کے ساتھ گزرات جو مسائل صاحب آ گیا نصیب فرما امت میں جو پیدا فرما حل ہے مقدر فرما حل ہے پوری پوری عبادت فرما ہے اللہ نے اللہ کی فرمائی ہے اللہ کے مبارک ناموں کے تو خیر رکھے ہم سلام سے مسئلے کو خیر ہمارے چھوٹی دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام عليكم Thank you.